محمد بن سیرین نے کہا کہ حضرت عمران رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ حدیث سنائی انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ستر ہزار اشخاص حساب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے صحابہ اکرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں جو داغنے کے عمل سے علاج نہیں کراتے نہ ہی دم کراتے ہیں اور اپنے رب پر کامل بھروسہ کرتے ہیں اکاشا رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ سے دعا فرمائیے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہو عمران رضی اللہ عنہ نے کہا پھر ایک اور آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں اکاشا تم سے سبقت لے گئے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو چوبیس